نمبر دو باہمی نزا اور نا اتفاقی کا عذاب معاشی پریشانیوں کے بعد دوسرا بڑا عمومی عذاب جس میں امت کے تمام طبقے مبتلا ہیں وہ ہے باہمی نزا اور اختلافات کا عذاب اور یہ عذاب بھی اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے عذاب نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ایک دردناک عذاب ہے جس نے ہم سے وحدت اور قوت کو چھین لیا ہے اور ہمارے دلوں میں سے اسلام اور انسان کی قدر نکال کر آپس کی نفرت اور عداوت کو بھر دیا ہے مسلمانوں کے باہمی تعلق اتحاد اور باہمی الفت و محبت کی داستانیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں ہر فرد اختلافات اور نزا کا مظہر اور عالم بردار ہے قوموں کا باہمی نزا فرقوں کا باہمی اختلاف مساجد کا باہمی ٹکراؤ مدارس کا باہمی الجھاؤ اعلی علم کا آپس میں شدید ٹکراؤ لاکھوں تنظیمیں کروڑوں قائدین سیاسی تنازعات اور نامعلوم کون کون سے اختلافات جن کا ہم شکار ہو چکے ہیں ان اختلافات سے ہٹ کر جنہیں حدیث شریف میں رحمت کہا گیا ہے ہمارے باقی اختلافات اس عروج پر ہیں کہ ایک غیر مسلم کو اس کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا اسلام سچا ہے جسے میں قبول کروں ان اختلافات کی داستان اتنی طویل ہے کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو پوری کتاب چاہیے اور یہ عذاب اس طرح سے مسلط ہے کہ کوئی اگر اپنا دامن اس سے بچانا بھی چاہے تو نہیں بچا سکتا البتہ اس دور میں خوش قسمت وہ ہے جو اختلافات اور نزاق کی بھٹی میں پھونکے نہیں مار رہا اور دھونکنی نہیں چلا رہا وگرنہ گھریلو زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک اور مدنی زندگی سے لے کر عالمی معاشرے تک ہر طرف نزا ہی نزا ہے بعض لوگ تو نزا کے جہنم ایندھن کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں اتحاد کی فضا میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی روزی اور ان کی عزت بلکہ بضام خویش ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ نزا اور اختلاف کی اس جہنم میں مزید ایندھن ڈالتے رہیں